ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين الله وملائكته يصلون على النبي يا سلو الذين بھی صلوا عليه وسلموا تسليما راك سلوت راک والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سامعین السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبیا لہ تحیت و سنا تو بعد اجزانا دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے دوستو اج دا بندہ ناچیز دا موضوع آج کل کے دینی مدرسے یہودیت کے مورچے یہ موضوع ہے میرا جس وقت کفر دی طرفوں فتنہ اٹھے اس وقت اس فتنے نو ننگا کرنا لوگوں سمجھا اور اس دا دفاع کرنا ہاں اس کا دفاع کرنا یہ سے رسول اللہ کا فرض ہے میں خاد میں دین ہونے کے ناطے سے اس فتنے کی سرکوبی اور لوگوں کے سامنے اس کو کھولنے کے لیے آج تیاری کر کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے شر صدر عطا فرمائے میری امداد فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم خطاب میں اردو میں کروں گا فرمائش ہے اور ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ خطاب میرا چاروں صوبوں کے لیے ہے قومی زبان میں اسی وجہ سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں دوستو کسی بھی تہذیب کو خواہ اچھی ہو یا بری لوگوں میں پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی ہے جس کو تعلیم کہتے ہیں تعلیم کا مقصد ہی اصل یہ ہوتا ہے کہ فکر و عمل کو آگے منتقل کر دیا جائے تہذیب سوچ عمل کے مجموعے کا نام ہے سوچ عمل اگر کافرانہ ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی نظام کافرانہ بنانا پڑتا ہے اور اگر تہذیب اور سوچ اور عمل اسلامی ہو اور انبیاء علیہ السلام کا ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کو اختیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ہاں رہا قانون تو وہ بھی در حقیقت دیکھا جائے تو اسی تہذیب کی پیداوار ہوتا ہے قانون کی طاقت ضرور ساتھ ہوتی ہے تہذیب کو پھیلانے میں لیکن وہ محض تعلیم کا تحفظ کرتی ہے کرتا ہے قانون جو ہوتا ہے نا وہ تعلیم کا در حقیقت تحفظ کر کے اس کی امداد کر کے اس کی معاونت کر کے قانون کا بھی در حقیقت مقصد جو ہوتا ہے وہ تہذیب کو پھیلانا ہوتا ہے تو قبلہ ہمارا نظام تعلیم جو اسلامی ہے یہ ایک دنیا میں منفرد نظام تعلیم ہے جس کے مقاصد انتہائی آلہ ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پہچان حاصل ہو جس جس کو اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا کتنا عظیم مقصد ہے کتنا عظیم غرض و غائب ہے جب اللہ مل جائے تو پیچھے باقی کیا رہ جائے گا جی بلکہ میں تو کہوں گا کہ اللہ کے ملنے کے بعد رب العالمین جل جلال کے ملنے کے بعد پھر کسی کے ملنے کی طلب بھی نہیں رہتی ہاں جب اتنا عظیم مل جائے تو پھر کیا اور کیا ہو جس کی انسان طلب رکھے اس کا مقاصد اعلی سب سے بڑا مقصد یہی دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق چلانا یہ دوسرا مقصد ہے اور وہ بھی پہلا مقصد بھی دینی مدارس اور دینی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا مقصد بھی دینی تعلیم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے ذرا مزے سے کہیں سبحان اللہ اس مقصد کو آگے چلانے کے لیے ہمارے دینی مدارس اور بزرگان دین کی خانقاہوں نے خوب کام کیا دینی مدارس جن کے سرپرست علماء ہوتے تھے علماء حق کی ماں محمد رضا بریلوی جیسے اور خانقاہوں کے سرپرست صوفیاء کے جیسے میاں شیر ربانی وغیرہ یہ حضرات ہیں صوفیاء کا علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا آپس کا یہ تعلق اور دینی خدمت میں ان کا ہمیشہ کردار رہا ہے یہ کام اس حد تک الحمدللہ سلاطین اسلام نے بھرپور انداز سے کیا اور ہر دور میں سلاطین اسلام اسلامی بادشاہ اپنے دین کے ساتھ ضرور مخلص رہے ہیں جتنے بھی بد کردار تھے ان میں دو جرم پیدا نہیں ہوئے ایک کفار کی دوستی کا دوسرا اسلام کی دشمنی کا ہاں میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں جو اسلامی بادشاہ گزرے ہیں بڑے بڑے گناہ گار اور مجرم ہوں گے لیکن وہ لوگ نہ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے تھے اور نہ ہی اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ گئے گزرے دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی وہ حضرات اسلام دشمن نہیں تھے اور کافروں کے دوست کفر کے دوست کیونکہ اسلام دشمنی اور کفر دوستی یہ منافقت ہے کیا ہے پھر کلمہ پڑھنے والا منافق ہے وہ کافر ہے چاہے لاکھ کلمہ پڑے وہ لانتی ہے جب سلاطین اسلام یہ کام کرتے رہے حتیٰ کے جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جس کو بڑے شریر ہندوستان کہا جاتا ہے اس پر جب مولو کا جب مغل بادشاہ کا دور تھا تو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اسلامی تہذیب اور فکر کو آگے پھیلانے کے لیے محمد کے کی ریاست کو آگے پھیلانے کے لیے کی وجہ سے تمہیں حقیقت کسی نے نہیں سمجھائی آئیے ان شاء اللہ عزیز میں پورے چیلنج کے ساتھ ہر بات پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ فقیر کی ہر بات این حق اور حقیقت ہے اب سمجھیے سینکڑوں مربع اقبے ان کے نام تھے مدارس کے نام تھے مدارس سے فوج تیار ہوتی تھی جو اسلامی مجاہدین بنتے تھے انہی مدارس سے ہی انہی خان سے ہی الحمد للہ کافی بنتے تھے جو نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے سناتے تھے انہی دینی مدارس سے سبحان اللہ سبحان اللہ تختے سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ادھر دیکھے وہ تو وہ تھے فقیر ان کا ادلا سا غلام بلکہ غلاموں کا کتا بیٹھا آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں میرا غور سے سمجھنا مجھے کہنے لگا چشتی سنت کے پاس ہے اوقاف میں جگہ ملتی ہے محکمہ اوقاف میں تم وہ جگہ لے لو اچھی خاصی آمدن آئے گی معاشی طور پر محتاج نہیں جاؤ گے وکار بن جائے گا میں نے کہا بدھو یہ تمام اوقاف والے اور یہ تمام گورنمنٹ کروڑوں روپئے مجھے دے اور یہ کہیں چشتی ہمیں اپنا ملازم رکھ لے میں ان کو ملازم رکھنا چاہیں اللہ تعالی نے وہی صوفیاء جن کی جن کی خان کا ایک درخت کے نیچے ہوتی تھی وہ کسی محل اور دفتر میں نہیں بیٹھتے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہے ہیں کیوں وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کے دین کو کسی محل عمارت دفتر کی ضرورت نہیں مستفا کے دین کو ایک مخلص اور درد مند مومن کی ضرورت ہے توجہ نہیں کی ہاں یہ سب شیطانی اور یورپی معیار ہے ہیں تو اسلام کیسے پھیلا پھیل گیا کہ نہیں پھیلا اب سمجھنا کیونکہ ہمارے صوفیہ اور علماء کا مقصد عظیم تھا وہ لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ گاہ میں جو عزت ہے وہ ڈھونڈ لے کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی حد کی ضرورت نہیں وہ ایک ہی ربا ہے اگر ساری تحریک کی عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ کہیے سبحان اللہ سے کہیے سبحان اللہ الگ تھے تو ان لوگوں نے نہ کسی نہ کسی تاغوتی طاقت کے سامنے سر جھکایا اور نہ ہی دین میں ملاوٹ ہونے دی نہ ہی دین کو چھپایا کیوں اس وجہ سے کہ یاد رکھنا دینی جو رحمت ہوتا ہے اس کے ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن اس کے دو گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش مانا کے قابلوں میں نہیں ایک دین کو چھپانا توجہ سے سنیں نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے سابقین اکابرین جن کو حق بنتا ہے کہ ہم اکابرین کہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ وہ یہ نہیں کہ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کا زمانہ پہلے ہے نہیں نہیں ان کے کام بھی بڑے تھے ان کے نام بھی بڑے تھے سبحان اللہ کیوں نکلتی ہے آج کے ہمارے قادرین بھی ہیں جن کو میں اصاگر کہنا بھی اصاگر کی توہین سمجھتا ہوں ہاں جی جن کے خلاف میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ جناب جی اصاگر قابر کی عزت نہیں کرتا میں نے کابر نشان حضور کے اسلام اور دین کا موجود ہے تو یہ سب فیل ہے صوفیاء اور علماء اہل سنت کا الم میں نہیں توجہ نہیں کی ذرا پنجابی کی آمیزش اور ملاوٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کرانا بنتا جائے علم میں نہیں علماء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جس کو امام محمد رضا بریلوی کہتے ہیں کی قسم اب سنیے اس دور حکومت میں جس وقت برطانوی سامراج پوری دنیا پہ مسلط ہے اسلامیوں کی جگہ کاٹ رہا ہے اسلامی تہذیب کو سرے سے نکالنا چاہتا ہے اس دور میں بھی کسم پرسی کے دور میں بھی مسلمانوں کے یہ دینی علماء ہے حق کیسے کیسے کیسے اپنے تہذیب اسلامی اور اپنے دینی مدارس کے نظام کو محفوظ اور خالص رکھا ہوا تھا میرے سامنے فتح و رضویہ ہے جس کے ملا ملوڈے شور کوٹ مجھے ایک شخص کہنے ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہنے لگا فلانا مولوی عبد الحمید چشتی ہے کھانے وال کا اس کو میں نے بتایا میرے گاؤں میں چشتی آ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ بڑا سخت مولوی بلا لیا ہے اتنا بڑا سخت مولوی تمہاری تو عوام نہیں پچا سکے گی تھوڑی پنجابی کی ملاوٹ بھی کر رہا ہوں پچاجی جی کی میں نے کہا مولوی صاحب میں سخت نہیں ہوں میں نرم ہوں اور بغیرت ہوں کہنے لگا کیوں میں نے کہا سخت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین ہے جس نے سخت وہی چیز ہوتی ہے جس کو موڑا نہ جا سکے توجہ نہیں ہوگی سخت کا یہی مطلب ہے نا نرم کو جیسے مورم مڑ جاتی ہے سخت نہیں مڑتی میں نے کہا ملا جتنا میرا حسین سخت ہے اتنا میں نہیں ہوں میں تو بغیرت ہوں دو چار برائیوں کی بات تھی پاک حسین نے اس حاکم کو تسلیم نہیں کیا حاکم نہیں مانا بہتر شہید کروا دیے سمجھانے والے سمجھاتے رہے سے کہیے سبحان اللہ اب سنیے یہی امام احمد رضا بریلوی جن کے نام یہ سارے لے کر کھاتے ہیں مستفا جمعہ جب جمعہ نماز پڑھی جاتی ہے مستفا جانے وہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے یہ ہم سنیوں کی نشانی ہے کہتے کہ نہیں کہتے کیا کہتے ہیں ہم سنیوں کی ہمارے سنیوں کی ہر سنت تجاہ کی نشانی ہے ارے بلکہ میں کئی بار تقریر کر کے اگر اٹھ کر ویسے دعا مانگتا ہوں اور یہ درود و السلام ہر ہاں جی، منظوم شکل میں نہیں پڑھتا نسب کی شکل میں تو تقریر سے پہلے پڑھ لیتا ہوں نا السلام تو وسلام علیہ رسول اللہ کون سی تقریر ہوگی فقیر کی جس کی ابتدا میں یہ نہ ہو جب ہم سے درود چھوٹ جائے تو بہت آ جائے توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ ہماری جان ہی درود ہے درود والا ہے کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور سنیے سنیے اسلامی جہاد کا خاتمہ تھا نبی پاک سرکار کی امت کے عقائد کو بگاڑنا تھا مسلمانوں کے شہر کو شکو کو شبہات ڈال کر اسلام سے پاری کرنا تھا یہ رانتی منصوبے حوالے آگے پیش کروں گا امام احمد اللہ نے اس دور میں اس رانتی نظام کو تعلیم کو انگریزی کو اپنے مدارس میں داخل نہیں ہونے دیا توجہ نہیں کی فرمایا کہ امداد اگر گورنمنٹ دینی مدارس کی کرنا چاہتی ہے تو شرط ایسی رکھی وہ دے نہیں یا دے تو ضائع ہو جائے مقصد ہی حاصل نہ ہو توجہ نہیں کی آپ نے شرط کیا رکھی جلد نمبر چودہ فتح رویہ نیا سیکٹ سفر نمبر چار سو تیس آپ فرماتے ہیں امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی تو اس کے لینے میں شرحن کوئی حرج نہیں انگریزی داخل رکھنے کی کرنے کی شرط ہو ہی نہ کوئی شرط عائد نہ ہو تو پھر کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے پیسہ بھی ہمارا ہے توجہ نہیں کی یہی دینی مدارس کے اوقات اور آمدنی سے سبحان اللہ بلکہ نہیں پڑے ہوئے تو ترقی کیسے ہوگی بخاری کیسے سمجھ آئے گی میں تینوں چڑے بخار دین دیا گدار ملا آخر سبحان لا ہاں بھائی مان چوڑے توجہ نہیں کی اور جانے مندوں سے پوچھ کوئی تم نے آج تک امام احمد رضا سا بھی تیار کیا ہے توجہ نہیں کی نیم ملا ایسے بنے بیٹھے ہو میرے پاس ایک کتاب ہے فکا کی فکا شافی کی کتاب ہے فکا شافی کی میں نے بڑے بڑے مدرسے کے مفتیوں کے پاس رکھی قسم خدا کی آٹھ آٹھ دن دس دس دن پندرہ پندرہ دن سر مارتے رہے عبارت ہی سمجھ نہیں آ سکی وہ ایک عمارت محمد رضا تھے جن کی عبارت آج کے ملاؤں کو تو دور کی بات ہے آج کے ملاؤں کو ان کی ابھی عبارت کیا ان کے شیر سمجھ نہیں آتے توجہ نہیں تھی جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نا نہ کبھی لکھا ہے نہ زبان سے بولا ہے امام احمد رضا کی یہ بات میں نے ڈاکٹر مسعود حیدرآبادی سے جامعہ رسولیہ شرازیہ بلال گنج میں جب پڑھاتا تھا اس وقت سنی وہ ماہر رضویات سمجھا جاتا ہے اس نے کہا تقریر کرتے ہوئے کہ امام محمد رضا اس دور میں فرمایا کرتے تھے میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی بولا ہے توجہ نہیں کی بلکہ ادھر دیکھیے ملکہ وکٹوریا کا ٹور تھا اس کی فوٹو ڈاک کے لفافے پہ چسپا تھی آنا حضرت جب خط پر لفافے پر پتہ لکھتے تو الٹا کر کے لکھتے تاکہ ملکہ بھی دیا دیا لگتا تے سر ٹھان ہو توجہ بغل تھی سبحان اللہ وجہ کی سی سنو تو میں اللہ اقبال کا ایک بیان سناتا ہوں سناؤ بولو بولو بولو اللہ اقبال کا یہ نورانی بیان کہ دینی مدرسے کو خالص رکھو اقبال تیری فکر پہ قربان جاؤ کیا کروں جدھر جاتا ہوں اقبال ساتھ ہوتے ہیں اللہ ساتھ ہوتے ہیں یہ الحمدللہ للہ ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ علامہ اقبال کا بیان میں نے نشانی رکھی ہوئی تھی کہاں گئی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے انیس صفحہ ہے انیس کتنا بولے بولو یہ ہے دینی مدارس میں تعلیم کتاب لکھنے والا سلیم منصور خالد چھپیا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز آرمی دارا فکر اسلامی اسلام آباد توجہ ہے کوئی اللہ علامہ اقبال کیا بیان فرماتے ہیں ذرا کہیے سبحان اللہ علامہ فرماتے ہیں ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو کیا مطلب اس میں کوئی باہر سے ملاوٹ مت کرو انگلش وغیرہ کی ملاوٹ نہ کرو اس داڑھی منڈے پر آج کے مفتی اور آج کے پیر اٹریکٹر رہ بڑے تھری جن کی ایک ایک گز کی داڑھی ہے مومن نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے آج کے اور یہ مومن ہے ان مدرسوں کی ایک اور اسی حالت میں رہنے دو مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو اگر یہ ملا اور یہ درویش نہ ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا واہ واہ اقبال واہ اقبال تیری بصیرت پہ قربان جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں یعنی یورپ اور دوسرے ممالک میں اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح سپین میں سپین میں مسلمانوں کو آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج گرناتا اور کتبا کے نڈر اور الحمرا اور باب الخوین کے سوا اسلام کے پیرو اور اسلامی تہذیب کے آسار کا کوئی نقش نہیں ملتا یہاں بھی تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا کلندر اقبال قربان سارے سجادہ نشیر قربان ٹھڈ پیڑا قربان سارے ملا قربان ذرا کہیے سبحان اللہ میں کیوں نہ کہوں خدا کی قسم میرے مستفا کا یہ موجودہ ہے شکل کیسی ہے ظاہر کیسا ہے باطل کیسا ہے ہو جو مستفاق کی تہذیب کا اتنا دیوانہ ہو مستفی کے طریقہ کار کا اتنا دیوانہ ہو کہ یہی اللہ نے اقبال کے بارے میں زندہ روپ جو اس کے بیٹے کی کتاب ہے اس میں پڑھا ہے اللہ کو ایک رئیس نواب نے دعوت دی آپ کے ساتھ ایک سرفضل حسین کو بلایا جو سر ہی تھا اس کو بھی ساتھ بلایا انسان شاہانہ طریقے سے رہتا تھا گھر میں کاری بچھے ہوئے تھے سوفے سٹ لگے ہوئے تھے آریشان کرسیاں تھی جب علامہ کے داخل ہوئے بیٹھے کرسی پر تو فوراً زبان سے نکلتا ہے جس نبی کے سب کے میں ہمیں شان ملی ہے وہ تو سوفوں پر نہیں چٹائی مزے سے کہو سبحان اللہ یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے اندر کا فقیر بیٹھا ہے زارو قطار رونے رونا شروع کر دیا چلا چلا کر رو رہے ہیں اور لفظ منہ سے یہی نکلتے ہیں جن جن کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے دیکھ لو وہ مسلمان تھا نا وہ مومن تھا نا وہ ملا کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے انگلش سے عزت ملے گی مجھے انگریزی پڑھائی سے عزت ملے گی مجھے اسلامتی نظام سے عزت ملے گی بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت جو ملی ہے تو مستفا کہیے سبحان اللہ دور سے زور سے کہیے سبحان اللہ زندہ دلی کسم دیجیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قربان جائیے قدم اقبال نے اپنے خادم سے خادم سے اور یہ بات کر رہے ہیں اور کرسی اٹھائی جا کر غسل خانے میں رکھ دی غسل خانے میں پھر رونا چلانا شروع کر دیا ہچکی لگ گئی ہچکی لگ گئی ہچکی بن گئی بلند ہے کسی کا تو جاتا ہے کسی طرح گھسل خانے میں رات ہو رہے ہیں خاطر سے کہتے ہو میرا بستر لاؤ اس غسل خانے میں بچھا دو جتنا دن اس نواز کے پاس ٹھہرے ہیں اس کے گھر کے کالیوں پر نہیں چھت پر نہیں جبکہ سوتے تھے خانے کھانے سوتے تھے کہیے سبحان اللہ ایمان سے بتائیے نواب کا گھر ہے نوابوں کا دور ہے جو جس کو تم ترقی کہتے ہو اسلام کی ماحول کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن اقبال یہ نہیں سوچتے نواب کیا کہے گا ساتھ والے کیا کہیں گے کہیں گے پاگل ہو گیا ہے غسل خانے میں سو رہا ہے توجہ نہیں کی مگر وہ جانتے تھے مقام فقور ہے کتنا بلند شاہ سے مکان میں ہے کتنا شاہی سے نظر کسی کی نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے توجہ نہیں کیا سوال اور کے جا ٹھیک ہے شرافت بڑا اشارہ کیتا ہی رگو لو باقی نہیں میری عزت کر دے گی میرا ایک دفتر ہوے میرے سوفے سیٹ ہو میں اتنے باندر وگوں نچدا ہوا نہیں کی ادھر فیکس پیا ہوگی ادھر فون آئے توجہ نہیں کی ہلو بغیر صاحب توجہ کیجیے توجہ نہیں کی تھی ہاں, ہاں، میرے کو یار ہور تے کوئی سوئی نہیں ایو ایو زبان والی سوئی ہے یہ تو چنگی سوار کے لاوا نا توجہ نہیں کی آخو سبحان اللہ کی کرا اندر دی اگ بھی تو بجھاونی ہے دعا کر جی میرے اندر لگی ہے شالا ہر کسی مسلمان دے اندر لگ جائے ذرا مدن راگ سبحان اللہ اور اگوں میں آگے نہیں بڑھاتا وقت کم ہے قلت وقت کے پیش نظر سمیٹتا ہوں باتیں آخر میں کروں گا توجہ نہیں کی اب باتیں کرنے والی ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اسلاف نے سودے بازی نہ کی بولیے سودے بازی نہیں کی تمہیں معلوم ہے پیر مہر علی شاہ نہیں بچ سکے میرے پیر سیال نہیں بچ سکے میرا سید محمد امام شاہ تاجدار لودرا نہیں بچ سکے لا خریدار گئے یہی صدر صدر ایوب جس کو تم کہتے ہو یہ بہت اچھا تھا اور میں کہتا ہوں ملعون آزم تھا اس کے ساتھ تو اسلام دشمن کہاں ہوگا توجہ نہیں کی یہی وہ تھا جو میرے مرشد کے آستانے پہ چل کے گیا لیکن میرے مرشد پاک اٹھنا اور جا کر راستے میں استقبال کرنا تو دور کی بات ہے جب حجرے میں پہنچا ہے پھر بھی اٹھ کر نہیں ملے ہاں، ایویں تو نہیں یہ میرے پاس جو بے نیازی ہے یہ کہاں سے آئی ہے توجہ نہیں کی تھی اگر موڈت نہیں سی تو میں کتوں آئی سبحان اللہ یہ چشتیوں کا فائدہ ہے اور اس دنیا ہندوستان کی تقدیر بدلنے کا کام رب نے چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے توجہ نہیں کی چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے قسم خدا کی شیر خدا اس وقت دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے ذرا کہیے سبحان اللہ چلو چھوڑیے خدا کے رازوں کو راز ہی رہنے دیتا ہوں وہ فقیر جانے اور ان کا کام جانے تمہیں اس بات کی قدر نہیں جب سامنے آئے گا پھر دیکھ لینا پورا نہیں جب سامنے آئے گا مشاہدہ کر لینا وہ اسلاف نہ دیکھ سکے انہوں نے عزت اور وقار خدا کے ہاتھ میں سمجھا اسی وجہ سے وہ دین پر چلنے میں ماسا پتا ہی نہیں کرتے تھے اللہ نے عزت بھی بڑی دی ایمان سے بتاؤ میرے علی اور شیر محمد شرک پل جیسی عزت ہے کس ملا کی ہے بتائیے توجہ نہیں کی لیکن ہمارے ملاؤں میں یہ آج کے ملاؤں میں یہ نظام یہ معاشرہ جب سامنے آیا تو ڈھٹ میں ڈھٹ شریف میں اندر شریف میں خیال اترا کہ ہمارا اس وقار ہماری عزت نہیں معاشرے میں ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے توجہ نہیں کی ہم دو ٹکوں کے مسجد کے ملا بن رہے ہیں یہ ان کے الفاظ دو رہا ہوں ان خبیصوں کے توجہ نہیں کی ہمیں معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں سب پوچھ گچھ ہے تو انگلش دان کی ہے پیسے اس کی ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہے جو انگلش کے دو چار لفظ منہ سے بکتا ہے بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے یہ بڑا شعور والا ہے یہ بڑا مہذب ہے حکومت میں اس کی قدر ہوتی ہے غرضے کے ان خبیصوں میں عزت دنیاوی عزت دنیاوی چاہو چلاؤ دنیاوی رتبہ دنیاوی وقار کی حص پیدا ہوئی تو انہوں نے انگریز کا دامن پکڑ لیا خدا کا دا خدا کے رسول کا دامن چھوڑ کر میری بات پہ توجہ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل دماغ میں عزت اور وقار دنیاوی دنیاوی حص اور دنیاوی مرتبے کی لالچ آ جائے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ اپنے دین کو اتنا برباد کر دیتا ہے جتنا کہ دو بھوکھے پیاسے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں پھنس جائیں جن کا مالک سر پہ موجود نہ ہو وہ جتنا بربادی کرتے ہیں ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے دین کی بربادی کی توجہ نہیں کی کہو تو استفا کی حدیث سناتا ہوں تاکہ اصل وجہ سامنے آ جائے مجھے بھی تو یہی کہتے رہے تجھے کوئی پوچھتا نہیں تیری عزت نہیں وقار نہیں آ ادھر آ جا وقار بڑا ہے معاشرے میں عزت بڑی ہے میں نے کہا ملہونو یہ یہ عزت اس کی حرص رکھنا یہ تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے مسلمان ایک ہی عزت اور منصب کی فکر رکھتا ہے جس کو منصب اور عزت دین مصطفیٰ کہتے ہیں توجہ نہیں کی قسم خدا کی ادھر دیکھے ادھر دیکھے یہ میرے پاس میرے پاس حدیث موجود ہے جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام احمد بن حنبل امام نسائی امام تنزی امام ابن حبان حضرت کاب بن مالک انصاری سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں دے بانے چائے آنے اور سلا فی گانا من بے افسادہ رہا من اور مرے ارل مارے بش دی نہیں توجہ نہیں تھی مدنی کا انعام دار فرماتے ہیں دو بھیڑیے بھوکے جو چھوڑ دیے جائیں بھیڑ بکریوں کے ریور میں وہ ان بھیڑ بکریوں کے ریور میں اتنا فساد نہیں ڈالتے جن جتنا فساد بندہ اپنے دین میں اس وقت ڈالتا ہے جس وقت اس کو مال اور منصب کی فکر و حص پڑ جاتی ہے توجہ نہیں کی دنیا کے مال متا سران کی حص ہو جب یا پھر عہدے اور منصب کی کہ میں اونچا بن جاؤں لوگ لوگ میری عزت کریں لوگ میرے پیچھے ہوں میری شان ہو دنیا میں یہ دو چیزوں کی فکر جب آتی ہے ہرس جب آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں بندے کا دین کیا ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی کیا ہو جاتا ہے آج مولویوں کو چھوڑ کر آپ اپنے گربان میں جا کے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جتنے بےمان بغیرت ہم بنے ہیں مہر دو چیزوں کی وجہ سے ایک گھر کا سودا سامان ہمیں لے ڈوبا ہے اور دوسرے ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم ایس پی تو بن جاؤں بیٹا ڈی ایس پی تو بن جائے کردار تو بن جائے ڈاکٹر تو بن جائے توجہ نہیں تھی میں میں ہوں تو ہاتھ چومنے والے ہوں میری عزت ہو میرا وقار ہو میرے پیچھے آگے ہوں خدا کی قسم یہی وانت ہے جس نے ہر بندے کے دین کو برباد کر دیا ہے خدا اسلام یہ کہتا ہے قرآن یہ فرما پیٹ میں ان پیروں کے پیٹ میں ان سب چادہ نشین جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں کلندر فرماتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسلد ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسلد ارشاد زاہوں کے تصرف میں وہ کابوں کے نشے من توجہ نہیں کی اقبال فرماتے ہیں یہ سجادے آج کے کہیں سجادے یہ کبے ہیں کیا ہے اور ان کے درباروں والے جو نا وہ تھے باز باز بھوکھا تو مر سکتا ہے پر تکتی نہیں کھا سکتا توجہ نہیں کی یہ یہ دنیا کی عزت شہرت کے پیاسے پداروں کے بھوکے یہ لمب لچر یہ لفنگے یہ کبے جو شاہینوں کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبا تتی کھاتا ہے بعض کبھی مردار اور کتی نہیں کھاتا یہ انگریز کی پتی کھا رہے ہیں اور جو ان کے شاہین درباروں والے تھے وہ مستقل مستفا کے دربار سے نور کھاتے تھے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی بڑا کہیے سبحان اللہ اسی وجہ سے میاں شیر ربانی <laughs> کسور تشریف لے گئے دعوت تھی ولیمے کی گئے تو اپ ٹو ڈیٹ جن کا آگے ہوتا ہے پیٹ توجہ نہیں کی وہ کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر کھانے کھا رہے ہیں پینٹ شرٹ کٹائی لگی ہوئی ہے میاں صاحب پہنچے محفل میں تو فرمایا جو انگلستان میں بغیر باپ کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں قسم جاؤ ابراہیم کسوری صوفی کی کتاب خزینہ مارفت اٹھا کر دیکھو میاں صاحب نے ان کے ساتھ کھانا کھانا تو دور کی بات ہے بیٹھنا گوارا نہیں کیا دعوت چھوڑ کر چلے گئے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ و سات کی جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے میرا تاجدار گولڑا بھی یہی کہتا تھا توجہ نہیں تھی آپ تو فرماتے تھے اس کو ترقی اسلام مت کہو یہ ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی وہ بھی غیر شرعی فرمایا تم میں سے جب تم ہم میں سے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا جیسے جیسے یہ تعلیم ہوگی نبی کا دین رخصت ہوتا چلا جائے گا شریعت کا کام ہے توجہ نہیں کی ہاں، میں دکھاتا ہوں میرے منیر پڑی ہے میرے پاس آپ کے آپ کے مکتوبات پڑے ہیں سر عبد القیوم پشاوری کے پاس آپ نے خط لکھا تھا فارسی میں جس میں یہ بات موجود ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ہم ہم ان کے مرید ہیں ان کے مرید ہیں اور رہیں گے اور ہماری دعا ہے کہ قسم خدا کی منہ پر مرتے ہوئے منہ پر ہمارے مہر علی کا نام ہو تو سمجھو ایمان مل گیا ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ دور سے کہیے سبحان اللہ کیونکہ اللہ کے ولی کا نام لیں گے تو آپ کا ولی سمجھ کر لیں گے نا تو آپ کا ولی سمجھ کر لیں گے تو ایمان اور کس کو کہتے ہیں توجہ نہیں کی اب چلیے آگے جب ان کے اندر پیٹ پوجا اور دو چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں ایک مال کی ہے اور دوسری کی کس کی بولو بولو بولو میں وفاقی مشیر بن جاؤں میری بھی گاڑی ہو بڈی بھی ساڑی ہو میری گاڑی ہو بڈھی کی ساری جانتے ہو اڈا دے دو بس یہ فکر پڑی یہ فکر پڑی اس نے رانت ایسی ڈال دی کہ ان خنزیروں نے یہ سمجھا کہ اب سارے سامان تو انگریزوں کے پاس ہے ادھر پیسہ ہے ادھر نہیں ادھر پھر اپ ٹو ڈیٹ ملا بھی بنیں گے تو نوکریاں بھی ملیں گی توجہ نہیں کی ایک عہدے کی فکر پڑ گئی دوسری مال کی مال کی بولو یار حدیث کے ذہن رکھو حدیث سے بات بیان کیا کوئی بات ہے مدری سر مدری سرکار کا فرمان تمہارے سامنے ہے خدا کی قسم اس کو عملی دنیا میں دیکھو تو سامنے ہے فکر پڑی انہوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا کیا کیا انہوں نے کہا جی کی نہ بڑے گا کار نہیں بننا انگریزوں کے پاس اب جانا ہی پڑے گا اللہ کا قرآن بولیا واہ قرآن واہ قرآن تیری شان کلا راب سبحان اللہ قرآن خزان محمد دا قرآن خزانہ محمد قرآن خزانہ محمد گا خزانہ مزہ نہیں آیا قرآن بولیا قرآن بولیا اگڑا توجہ نلاگ سبحان اللہ مزے نلاگ سبحان اللہ اللہ سونے نے دسیا یہ کام یہ سوچ یہ فکر کہ کافروں کے پاس عزت ملے گی کافروں کی اطاعت کرنے عزت ملے گی کافروں کی بات ماننے سے عزت ملے گی پیسہ وقار ملے گا یہ ذہن میں بات منافق کے آتی ہے اللہ نے مہر لگا دی یہ منافق ہے اب قرآن سنو سورت بھی بتاؤ آیت بھی بتاؤ بولو بولو آیت ہے سورت نسا ہے آیت نمبر ہے آیت نمبر ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس ہاں، قرآن اور ساری باتوں کی ہدایت نہ کرے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا کہیے سبحان اللہ ادھر دیکھیے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی کبھی ہدایت دے گا توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں، اللہ فرماتا ہے جن جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا پھر کفر کیا پھر ایمان کی لائے پھر کفر کیا میں مر گئے اس کا مطلب یہ نکلا کہ مومن بھی کافر ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کافر نکالا کہہ رہا یہ ہے قرآن جس کا پوچھو میں کافر کافر نہیں کہنا میں کافر کافر بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کافی بھی کافر چاہیے دور پھٹے میں میں نے کہا کتے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے توجہ نہیں کی جو مومن کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رکھتا جو کافر کو کافر میں کہے وہ سمجھ کیسے رہ سکتا ہے توجہ نہیں کی اللہ فرماتا ہے جو لوگ پہلے ایمان لائے پھر کافر بن گئے رب سچ فرما رہا ہے یا مار رہا ہاں؟ تو معلوم ہوا مومن بھی کفر کرتا ہے جب کفر کرے گا تو کافر ہو جائے گا پھر مومن نہیں رہنے لگا اچھا تو پھر کفر کرنے کے بعد پھر ایمان لائے کر لی پھر اسلام قبول کر لیا اندر سے توجہ نہیں کی سما کافر ہو پھر کافر ہو گئے مذاق بنا رکھا ہے دین کو جنہوں نے کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں پھر کفر میں بڑھ گئے پک گئے اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور ان کو ہدایت سیدھے راستے کی کبھی نہیں دے گا توجہ نہیں کی اللہ یہ کیفیت اللہ نے بیان کی ہے منافقوں کی کن کی مناسب کبھی آ جاتا ہے کبھی نکل جاتا ہے تب اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما منافقوں کو خوشخبری سنا تو کیا سنا بولو بولو بولو ذرا جی دے اوکے سبحان اللہ منافقوں کو کیا سنا خوشخبری کس بات کی دردناک عذاب کی اچھا دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے یہ مطلب ہے یہاں کے کافران سارا توجہ نہیں لگی ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہو جہ فکرے دینا ہے جہد لوس دے رہے ہیں توجہ نہیں ہوگی تھی کی کرتے رہے ہائے اللہ یہاں خوشخبری دو خوش ہو منا تو بڑا یاد رکھا تھوڑا خوش ہو توجہ نہیں کی تھی یہ مطلب ہے یہ فکرے کس جانے سنت خدا دیے تیری سنت پیر خرچ کرنے میں سماپ کر جانا توجہ نہیں کی تھی مینو آدھے چشتی گلیں کیوں کرا جانے میں کیا کیا کرنا کاندھی کھا دے رہا کہ تم منافقہ کے کے کافر رگڑے واسطے میں مناسب سنت میرے رب دیے جی توجہ نہیں کی تھی ہوں اگے سن رب یہاں کے بارے منافقہ بارے کی آتا اللہ یتخذون من دون المؤمنین ملافایوجنا جنہوں بشارت خوشخ ہے کیوں بنا آگے رب نے سبق بیان کیا کہ یہ منافق کافروں کو کیوں دوست بناتے ہیں رب فرماتا ہے اب ان دمل عزت عزت کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں توجہ نہیں کی کیا تلاش کرتے ہیں ہمیں وقار ملے گا ہمیں عزت ملے گی معلوم ہوا منافق کافر کے ساتھ سنگت لگاتا ہے دوستی جوڑتا ہے اس کی بات کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے تاکہ مجھے دنیا میں عزت مل جائے عزت اور وقت عزت ڈھونڈنی ہے تو رب کے ساتھ جوڑو اس کے دین کے ساتھ جوڑو توجہ نہیں کی جی۔ رب کے رب کی اس بات کی سچائی اور صداقت کی دلی تیرے ملک کے پاکستان کے اندر آنے والا ہر حکمران ہے جب بھی آیا عزت ڈھونڈنے کے لیے انگریزوں سے دوستی جوڑی جرانا قائم کیا عزت مل جائے کسی کو پھانسی پہ لٹکوا دیا کسی کو کتے کی موت مروا دیا کس کی کسی کی ٹینڈ میں جوتے مروا مروا کر باہر بٹھا دیا کسی کسی کسی کمینی کو کسی کمینی کو کسی ٹیکسی کو باہر بٹھا دیا جائے گھومتی پھرتی رہے ہے جہاں مرتی رہے تو یہ ہے توجہ نہیں کی کہیے سبحان اللہ اب انہوں نے عزت کے عزت لینے کے چکر میں وکار کے چکر میں جو مہما عزت اور وکار مصنوعی اور بناوٹی ان خنزیروں کے دل دماغ میں تھی انہوں نے انگریزی تعلیم یہودی کے نظام سرسی نظام تعلیم یہودی کے ساتھ یہ جوڑنا شروع کر دیا لیکن ہاں یہ بتاتا چلو اور فرض سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام کہ وہ لانتی تعلیم کو بہتر کر لو جو کفر بگڑتی دجل فریب شیطان بناتی ہے دجل درج فریبلش بناتی ہے ایسی تعلیم کو سب سے زیادہ سب سے اول سب سے پہلے قبول کرنے والے اور ملانے والے وہ دیوبند وہاں بھی تھے تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے خود سر سور خان خود سر سور خان کٹر وہاں بھی تھا توجہ نہیں کی کون تھا وہ کہتا تھا وہابیوں بھی تین قسمیں ہیں ایک ایک وہاں بھی ہوتا ہے ایک وہاں بھی کریلا ہوتا ہے تیسرا وہابی بھی کریلا نیم چڑھا ہوتا ہے اور کہتا تھا میں تیسرے درجے کا وہابی بھی ہوں معلوم ہوا مونج اتوں ہی کٹیچنی شروع ہوئی ہے توجہ نہیں کی مونج مسلمانوں نے کتوں کٹیچنی شروع ہوئی ہے تو ہے اتوں ابتدا بنی ہے کیوں یہ کیوں سب سے پہلے ان کے ساتھ لگے ان کا مذہب تھا نو رو خود رو توجہ نہیں کی نواں نواں اگتا سی پیا نیا نیا اگ رہا تھا نیا اگ رہا تھا اور اپنے آپ اگ رہا تھا پیچھے سے بیج کوئی مستفا نے نہیں ڈالا تھا توجہ نہیں کی پیچھے سے بیج مستفا نے جو اگ رہا تھا بھی نیا نیا نکل رہا تھا جب نکل رہا تھا تو ان کو باطل کو ہمیشہ اپنے پھلنے پھولنے کے لیے پیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے جو پیسے سے بھی بے نیاز ہوتا ہے اور افراد سے بھی بے نیاز ہوتا ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی کیسی کیسی باتیں خدا تمہیں توجہ نہیں کی ہاں ایمان سے بتاؤ فقیر کے پاس حق ہے نہ کبھی پیسہ سوچا ہے ادھر اتنا ہوگا تو ہمارا دین پھیلے گا ورنہ نہیں اور نہ ہی کبھی افراد اور نفری کا سوچا ہے افراد اور نفری بڑھانے کا سوچتا تو ڈنڈی مارتا تاکہ لوگ خوش ہو کر میرے ساتھ لگے جب دین کو ایک شیر کی بجائے ایک پائیا پیش کرو ایک پاؤں پیش کرو آدھا شیر پیش کرو تو بھاگ کر سارے ساتھ ملنا کوشش کرتے ہیں کہ ایسا آسان دین تو جلدی سے ہونا چاہیے <laughs> توجہ رہے گی اور جہاں دین ہو شیر کا شیر پیچھے کار والے بھی نہیں ہوں ماشاء اللہ جی کوئی ورلا ہی مومن نکل پہ توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ پھر کسرت نہیں ہوتی قسم خدا کی یہ جو اجتماع کرتے ہیں لاکھوں کے کیوں دین کو چھپاتے ہیں کفر کے خلاف کیوں نہیں بولتے یہود کے منصوبوں سازشوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے مسلمان کو خبردار کیوں نہیں کرتے محض بغیر اس لیے تاکہ پارو فصل پارو کون فصل اس واسطے مانڈا مانڈا پر چڑتا میٹھا میٹھا توجہ نہیں کی تھی میٹھا میٹھا اور باقی سب کچھ دین پی جائے یہ ان ملونوں کا کام ہے جو دین جو دین پہنچا کر لوگوں کو بچانا چاہتا ہے وہ کبھی نہ جیبوں کی طرف دیکھتا ہے نہ افراد کی کثرت کی طرف دیکھتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے اس کو پتا ہے میرے پاس حق ہے حق کے ساتھ رحمان ہے کوئی لگے گا تو اپنا فائدہ ہے نہیں لگے گا تو اپنا نقصان ہے مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے زور سے زور سے کہیے سبحان اللہ انہوں نے نفری بڑھانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اپنے مصنوعی دین کو تقویت دینے کے لیے انگریزی مدارس انگریزی یہودی نظام تعلیم لانتی کے ساتھ جی، جی، جی، اتفاق رکھا ان کا گٹھ جوڑ ہوا توجہ نہیں کی جب انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر پیسہ آیا دولت آئی انگریز آئے اور اپنے غلاموں کو بھرپور نوازا بھرپور نوازا انہوں نے جس کی وجہ سے مدارس آسمان چومنے والی عمارتیں بن گئی بڑے بڑے مربوں میں مدرسے بن گئے اسلام نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا تھا اور ان کے مدرسے اوپر جا رہے تھے توجہ نہیں کی مدرسے اوپر جا رہے اسلام نیچے جا رہا ہے مدرسے پھیل رہے ہیں اسلام سکڑ رہا ہے وجہ کیا ہے اگر وہ اسلام کے مرکز تھے اسلام کے سکڑنے کے ساتھ وہ مدرسے سکڑ جاتے اسلام کے نیچے جانے کے ساتھ مدرسے نیچے جاتے وہ پھیلنے لگ گئے وہ بلند بارہ عمارتیں بن گئی سب کو چھوڑنے لگا اس وجہ سے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے توجہ نہیں کی اور کفر کے قریب ہو گئے کفر نے نوازا ان کو اور خوب نوازا اور جب یہ بریلویوں کی باری آئی تو ان کے جو پیچھے سے بزرگان دین وہ تو بڑے پختہ خیال تھے توجہ نہیں کی وہ کافروں کی وہ پختہ خیال تھے وہ کسی بد مذہب کی ریس نہیں کرتے تھے کسی بد مذہب کو اس میں ہنسنا نہیں سمجھتے تھے نمونہ نہیں کرتے بناتے تھے ان کی اتفاق نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے ان کا یہ جو فتنا ہے ان سے دور رہو اور جب یہ پیٹ پرست ہے پیٹ پرست تو ان بختوں والوں نے کیا کیا انہوں نے کہا حضرت جو وہ کر رہے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے توجہ نہیں کی پنجابی میں کہتا ہوں وہ ننگے ہیں ہم کپڑے پہنے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا جب وہ ننگے ہیں تو ہمیں بھی ننگا ہونا چاہیے توجہ نہیں کی مجھے جیسے ایک شخص کہنے لگا چشتی اگر تم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم تو پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم نے یہ جناب جی انگریزی انگریزی ترقی جس کو کہتے ہیں اگر یہ حاصل نہ کی تو پیچھے رہ جائیں گے وہ قومیں آگے نکل جائیں گی ہم ان کے برابر کیسے چلیں گے ترقی یافتہ ممالک کے ہم اللہ کیسے ہوں گے برابر کیسے کریں گے میں نے کہا حضرت آپ کی بڑی پتے کی ہے باقی پیچھے رہ جائیں گے میں نے کہا آپ نے خالی کافروں سے پیچھے رہنے کا جو فکر رکھا ہوا ہے اس تک محدود کیوں ہو ذرا پھیلاؤ تو صحیح کہنے لگے کیسے میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کتلیے ہیں چھڑیے ہیں چھڑیے کہنے لگے کون سی میں نے کہا جو خنزیر کے منہ میں ہوتی ہیں ہاں۔ کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پیدا کرو جلدی سے اپنے منہ میں چھری رکھو پنجابیت ککڑیاں رکھو کیوں ورنہ خنزیر سے پیچھے رہ جاؤ گے میں نے کہا تمہاری ٹانگیں کتنی ہیں کہنے لگے دو میں نے کہا کتے کی کہنے لگے چار میں نے کہا دو پیدا کرو نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے توجہ نہیں کی میں نے کہا گبر کے کام میں ہے میں نے لگا پونے فٹ کے میں نے کہا تمہارے میں نے لگا دو انچ کے ڈیڑھ انچ کا تو میں نے کہا پیچھے رہ جاؤ گے کان بڑھاؤ نہیں بڑھتے تو میرے پاس آؤ میں پلاس ڈال کر ملا جی کا اور کرو کا کام ضرور گدھے تک برابر کر دوں گا تب تو پیچھے رہو توجہ نہیں کی کہنے لگا چشتی یہ کیا بات ہوئی ہم جانوروں کے برابر ہو جائیں ہم جانوروں کی برابری سوچے میں نے کہا شرم نہیں آتی بغیر کہیں کہ الا کا ہم البیا رب فرماتا ہے کافر جانوروں سے دبتا ہے تو ماں کے ساتھ جلا کرتے ہیں مادہ ملویا اپنا نقصہ نکال کر جواب ہو جواب ہو سنے تو دل تھر جائے مزہ پھر دل تھر جائے پتا پھر چلتا ہے کہ کیا ہے تو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے لیکن اب یہ آپ کو بتاتا چلوں بتاتا چلوں کیا بتا ہی دوں اور ختم کر دوں کہ آج کا یہ جماعت المبارک کا جو موضوع ہے یہ ایک تمہید ہے موضوع اصل مقصود بل بیان آگے پڑا ہے جی، جی، جی، اگلا جمعہ تو میں آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا ان شاء اللہ لذیذ میں نے کسی اور جگہ پڑھانا ہے اور بڑی مجبور بڑے سار کے ساتھ انہوں نے مجبور کر کے لے لیا ہے اس سے اگلا جمعہ ان شاء اللہ آپ کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا اور یہ بقیہ موضوع جس میں اصل سمجھاؤں گا کہ یہ دینی مدرسے جو دین کے نام پر اب چل رہے ہیں یہ یہودیت کے مورچے کیسے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آج آج یہ تمہید ذہن میں رکھ لو تم ایک جمعہ جو درمیان میں رہا ہے اس کو یاد کرو اور اگلے جمعے اس کے ساتھ تتم میں اس کا لگا کر اس کو پورا کر دوں گا آخر دارانہ عل الحمد للہ رب العال کرتے تیر سدید تو اٹھ گئی جاؤ تو میری